بشر بن مفضل نے ابو مسلمہ سے حدیث سنائی انہوں نے ابو نظرہ سے انہوں نے حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں تک دوزخ والوں کی بات ہے تو وہ لوگ جو ہمیشہ کے لیے اس کے باشندے ہیں نہ تو اس میں مریں گے اور نہ جیئیں گے لیکن تم یعنی اہل ایمان میں سے جن لوگوں کو گناہوں کی پاداش میں یا آپ نے فرمایا خطاؤں کی بنا پر آگ کی مصیبت لاحق ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک طرح کی موت تاری کر دے گا یہاں تک کہ جب وہ کوئلہ ہو جائیں گے تو سفارش کی اجازت دے دی جائے گی پھر انہیں گروہ در گروہ لایا جائے گا اور انہیں جنت کی نہروں پر پھیلا دیا جائے گا پھر کہا جائے گا اے اہل جنت ان پر پانی ڈالو تو اس میں بیج کی طرح اگائیں گے جو سیلاب کے خاشاک میں ہوتا ہے لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا ایسا لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرائی آبادی میں رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو انسٹھ